ایک شغلانہ پیش خدمت ہے سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے واہ واہ صاحب وہ سیدھا سادہ مزدور آدمی تھا با مشکل گھر کا خرچہ چلا پا رہا تھا غربت و صورت کے سبب گھر میں ہر وقت کل کل چلتی رہتی وہ اپنی حد تک تو مشقت اٹھا رہا تھا یہی اس کے بس میں تھا وافر کہاں سے لاتا باپ بھی مشقت ہی تھا اس نے بھی اسی طرح محنت مشقت سے انہیں پالا پوسا تھا بھوک اور ہما وقت کی تو تکرار نے اس کے ذہن کو تقریباً معطل سے کر دیا تھا اس کی ہر سوچ کی تان روٹی پانی پر ہی ٹوٹتی تھی یہ اس نے کوئی پہلی بار مسجد میں قدم نہ رکھا تھا اس سے پہلے بھی وہ کئی بار مسجد میں نماز پڑھنے آ چکا تھا ہر بار اسے نصیحتوں سے پالا پڑا مولوی صاحب نے کبھی بھوک سے نجات کا کوئی طریقہ یا رستہ بیان نہ کیا تھا مولوی صاحب کو کھلا اور اچھا سورنا کھانے کو مل جاتا تھا نئی پرانے علاقے کی دم اور طویل دھاگے کے لیے آتی تھی پرہیزی سے تھرک جھاڑنے کا موقع مل جاتا تھا عادت سے مجبور اپنے اور دوسرے گھروں کے اندر کے بھید سنا جاتی اس لیے اسے کسی قسم کی بھوک پیاس ہی نہ تھی بھوک یا کاروباری قسم کی باتیں اس کے مطلب کی نہ تھی یہ پہلی بار تھی جو مولوی صاحب نے کوئی کاروباری بات کرنے کی یہ پہلی بار تھی جو مولوی صاحب کو کوئی کاروباری بات کرنے کی توفیق ہوئی مولوی صاحب نے جنت کی حوروں کو بڑے ہی رومانی اور دلکش انداز میں تذکرہ کیا مولوی صاحب نے کہا کہ وہ انڈے کی طرح سفید ہوں گی اور ہر جنتی کو تعداد میں ستر ملیں گی مولوی صاحب نے تو ان کی رنگت بیان کی تھی لیکن اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ ہورے انڈے دیں گی مولوی صاحب جانے اور کیا کچھ کہتے رہے لیکن بھوکے رہے لیکن بھوک نے اس کی سوچ کو انڈوں کے گرداب سے باہر نہ آنے دیا اس نے سوچا سب لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے اچھا کرنے والے ہی جنت میں جائیں گے اور وہ اچھا کرتا ہے محنت کی کماتا ہے وہ ستر انڈے وہ ستر ہورے اسے ملے گی اور وہ ستر انڈے ابال کر بیہوری علاقہ میں ہر روز بیچا کرے گا ایک انڈا اگر دس روپئے میں فروخت ہوا تو سات سو روپئے سیدھے ہو جائیں گے سات سو روپئے منہ سے ہی کہنا ہی منہ سے ہی کہنا ہے ہاتھ آنا اتنا آسان نہیں ہوتا سوچ ذرا پھیلی تو مجوسی کا دوبارہ سے دورہ دروازہ کھل گیا سات سو میں ستر وہ اور اور ایک یہ گویا کا ناشتہ پانی بنا ہو سکے گا باقی کا خرچہ کہاں سے لائے گا یہاں ایک کے لیے سارا دن مشقت اٹھاتا ہے پھر بھی پوری نہیں پڑتی اور رات گئے تک ہاتھ کے کوسنے سنتا رہتا ہے وہاں ستر کے تانے میں نے کیسے سن سکے گا اسے مولوی صاحب کے اس ڈنڈی مار رویے پر سخت افسوس ہوا خود پیٹ بھر کھاتا ہے اور اوروں کے لیے پیٹ بھر کھانے کا رستہ تنگ اور مشکل بنا رہا ہے پھر اس کے منہ سے نکل گیا واہ مولوی صاحب واہ کیا کہنے آپ کے خود پیٹ بھر کھاتے ہو اور غریبوں کے لیے جنت میں بھی مشقت اور وہی زمینی فاقہ شکریہ